عبد العزیز بن ابی سلامہ عبد الرحمن بن قاسم سے انہوں انہوں نے نے اپنے والد قاسم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور حجی کا ذکر کر رہے تھے جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے اس اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجر میں داخل ہوئے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا رلا رہا ہے میں نے جواب دیا اللہ کی قسم کاش میں اس سال حج کے لیے نہ نکلتی آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہیں تمہیں ایام تو شروع نہیں ہو گئے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقدر کر دی ہے تم تمام کام ویسے ہی کرتی جاؤ جیسے تمام حاجی کریں مگر جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرو انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب میں مکے پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تم اسے حج کی نیت کو بدل کر عمرہ کر لو جن کے پاس قربانیاں تھیں ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کے مطابق عمرے کا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور قربانیاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر اور بعض اصحاب سروت رضوان اللہ علی مجمعین ہی کے پاس تھی جب وہ چلے تو انہوں نے حج کا تلبیہ پکارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب قربانی کا دن آیا تو میں پاک ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے طواف افاظہ کر لیا انہوں نے کہا ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں یعنی لانے والوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی ہے جب یعنی مدینے کے راستے مینا کے فوراً بعد کی منزل محاسب کی رات آئی تو میں نے عرض کی اے اللہ اللہ کے کے کے رسول صلی علیہ وسلم لوگ حج حج اور اور عمرہ دونوں کر کر میں اکیلا لوٹوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نما کو حکم دیا انہوں نے مجھے اپنے اون پر ساتھ بٹھایا انہوں نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی راستے میں اونگ رہی تھی اور میرا منہ کجاوے کی پچھلی لکڑی سے ٹکراتا تھا حتیٰ کہ ہم تنعیم پہنچ گئے پھر میں نے وہاں سے اس عمرے کے بدلے جو لوگوں نے کیا تھا اور میں اسے محروم رہ گئی تھی عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو انیس